الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلات کے بعد اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ہم اور آپ سب الحمد للہ مسلمان ہیں اور مسلمان <clears throat> کہلاتے ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور یہ فخر ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان کی شناخت اور پہچان کیا ہے مسلمان کی تعریف کیا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تاریخ بیان فرمائی ہے کہ مسلمان اسے کہا جاتا ہے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں اس سلسلے میں آپ نے کتنی جامعیت کے ساتھ اور مختصر الفاظ میں مسلمان کی تاریخ بیان فرما دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو بڑی جامع ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے کلمات اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ بہت بڑی باتیں اور بہت بڑا موضوع جو ہے بیان فرما دیا کرتے تھے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاصیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت بلکہ یوں کہیے کہ بہت بڑا معجزہ ہے جوام الکریم اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی جامع کمالات کون سا کمال ہے کہ جو آپ کی ذات میں موجود نہیں کون سا وقت ہے کہ جو آپ کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو بلکہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں اگر وہ دیکھی جائیں تو وہ سب کی سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود اس لیے آپ کی یہ بات بڑی جامع اگر سے مختصر ہے لیکن اس میں سب کچھ آپ نے بیان فرما دی المسلم منسلم المسلم نبی لسان ہی کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں غور کرنے کا مقام آج حدیث شریف میں غور کریں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف میں دو باتیں نمایاں طور پر ذکر فرمائی ایک تو زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور دوسری بات جس کا ذکر کیا وہ وہ ہاتھ یعنی مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں تو انہی دو باتوں کا کیوں ذکر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں باقی سر سے ٹکرے مارتا پھرا رہے پھرتا رہے وہ یا پاؤں سے وہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا رہے ایسی بات نہیں بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے جو زمانہ ہے یہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے زمانے جاہلیت ہم جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں ایک تو یہ کہ زمانے جاہلیت میں لوگ دوسرے لوگوں کی ہجو کیا کرتے تھے ان کی مذمت کیا کرتے تھے برائیاں بیان کرتے تھے زیادہ تر یعنی ہجو کا بہت جو ہے وہ دور دورہ تھا بات بات میں جو ہے جناب ان پر بھکتیاں کرنا اور اس طرح سے انہیں تکلیف پہنچانا اور دوسری بات یہ تھی کہ جناب وہ لڑائی کیا کرتے ان کی زیادہ تر لڑائیاں ہاتھ ہی سے ہوا کرتی تھیں تو اپنی زبان اور ہاتھ سے وہ دوسرے لوگوں کو بہت تکالیف پہنچایا کرتے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ جب اسلام لے آئے تو اب ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے مسلمان کا جو ہے یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے جس طرح سے کہ زمان جاہریت میں قبل اسلام لوگوں کو زبان سے اور جو ہے ہاتھ سے تکالیف پہنچایا کرتی تھی اور آپ سنتے ہوئے آئے ہیں سنا ہوگا یا سن لیں گے کہ دنیا نے تین باتیں جو ہیں وہ کتنا اور فساد کی یہی بتلایا جاتا رہا اور یہی کہا جاتا رہا کہ تین باتیں جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کی جڑ ہیں اور وہ تینوں باتیں جو ہیں زا سے شروع ہوتی ہیں زر زن زمین زر زن زمین یہ تین باتیں بتلائی جاتی رہی ان کی وجہ سے کتنا ہوتا ہے ان کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں اور ان تینوں کی وجہ سے خون ریزیاں ہوتی ہیں قتل ہوتے ہیں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے یہ تین باتیں ہیں لیکن مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے اور فساد کی بنیادی وجہ جو ہے وہ زبان بھی اور یہ بھی جو ہے دے سے شروع ہو رہی ہے یہ بھی زبان بھی ذات سے شروع ہو رہی ہے عربی میں لسان کہا جاتا ہے اردو میں زبان کہا جاتا ہے تو اس میں یہ بات قبل زبان اسلام کسی نے نہیں بتلائی یہ بات بتلائی ہے بیان فرمائی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بتلایا پھر آپ دیکھیں کہ اصلاح کی جتنے بھی باتیں ہیں وہ اور امور سے متعلق تو ملتی ہیں لیکن کسی مذہب میں کسی دین میں کسی بھی جو ہے وہ دھرم میں زبان کی اصلاح کا پہلو کہیں نہیں پایا جاتا کسی میں جو ہے یہ بات نہیں پائی جاتی کہ کسی نے بھی زبان کی اصلاح کے لیے جو ہے کوئی تعلیم جو ہے وہ محمد محمد فرمائی ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے کہ جس نے جو ہے وہ زبان کی اصلاح کے لیے جو ہے ہمیں ہدایت فرمائی اور ہماری رہنمائی فرمائی اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل عبادی یقول قرآل یا احسن کہ آپ فرما دیجئے کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہا کرو یعنی شائستہ ہو مہذب بات ہو گالی اور پہنچ اور ایسی بات کہ جس میں دل آزاری پائی جاتی ہو ایسی بات ہرگز مت کہو یعنی اگر منہ کھولو اور زبان کھولو اور زبان سے کوئی گفتگو کرو تو وہ گفتگو جو ہے بہت مہذب طریقے کی ہونی چاہیے سلیقے والے گفتگو ہونا چاہیے اس گفتگو میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرے مسلمان کی دل آزاری ہو اور جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا وقت بیان فرماتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ بتلایا کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے اور زبان کی جتنی بھی صورتحال ہے وہ کسی سے مخفی نہیں زبان سے ایسی ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں زبان سے جو ہے لوگ جو ہے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے اور یہی وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے خون ریزیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں نہ جانے کتنی جو ہے وہ معاشرتی مسائل جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں کتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں آج صورت حال جو ہے وہ کسی سے مقفی نہیں ہے آج ہماری زبانیں کتنی آزاد ہو چکی ہیں کہ ہمارا ہمارا مذاق ہمارا جو ہے زبان کا جو ہے وہ ذوق اتنا بدل چکا ہے کہ اگر کسی سے مزاح بھی کرتے ہیں مذاق بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی فوج کا پہلو ہوتا ہے گالی گلوچ ہماری زبانیں کتنی جو ہے گناہوں میں اور کتنی جو ہے غلیز اور کتنی جو ہے فوج باتوں میں ملوث ہو جاتی ہیں کہ زبان سے گانے گائے جاتے ہیں زبان سے گالیاں دی جاتی ہیں زبان سے فوج گوئی ہوتی ہے زبان ہی سے جو ہے جناب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں زبان سے برائیاں کی جاتی ہیں زبان سے غیبتیں کی جاتی ہیں اگر زبان سے کام نہیں لیا جاتا تو ذکر الہی کا کام نہیں لیا جاتا زبان سے اگر کام نہیں لیا جاتا تو نعت مصطفیٰ کا نہیں پڑھی جاتی زبان پر ہمارے جو ہے ذکر الہی اور نعت مصطفیٰ جاری نہیں ہوتی اکثر و بیشتر ہماری زبانیں جو ہیں یاوا گوئی میں جھوٹ میں دروغ گوئی میں جو ہے ملوث رہتی ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم کتنے جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اگر ہم نے زبان پر قابو رکھا ہوتا آج اگر زبان پر ہم قابو رکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں امن امان کا دورہ نہ ہو لیکن ہماری زبانیں جو ہیں وہ ہم نے آزاد کی ہوئی ہیں زبان کو کنٹرول میں رکھنا زبان کو قابو میں رکھنا اپنی زبان کو اختیار میں رکھنا یہ بہت بڑی نیکی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من یزمن لی وہ شخص جس نے مجھے ضمانت دی اپنی بینا لہ جئی ہی وما بینا رجلئی ہی اب من لہ الجن اور کما قال علیہ السلاط و تسلیم کہ جو شخص مجھے زبان کی گارنٹی دے دے زبان کی ضمانت دے دے تو میں اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں اس کو جنت کی جو ہے ضمانت دے رہا ہوں یعنی مطلب کیا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا جس نے اپنی زبان پر قابو جو ہے اس کو دے دیا اور اس پر اس کا کنٹرول ہو گیا تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اور کون جو ہے سچا ہو سکتا ہے یہ اس مقبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جو ہے یہ فرمایا کہ جو میرے لیے یہ زمان پر کنٹرول کا ضامن بن جائے میں اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنی زبان مبارک کو کھینچ رہے تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو عرصی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ان ہاضا او ردنی موارد او کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے جس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہلاکت کا باعث ہوا ہے تو زبان ایسی چیز ہے کہ جو دینی دنیاوی اور اخروی اعتبار سے ہلاکتوں میں مبتلا کرتی ہے اسی نے حضرت لقمان سے یہ کہا اور ان سے یہ کہا گیا کہ ایک بکری ذبا کرو اور بکری میں جو سب سے زیادہ بری چیزیں ہیں وہ میرے سامنے لا کر رکھ دو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اس شخص کے سامنے بکری کا دل اور بکری کی زبان لا کر رکھ دی ان سے پھر کہا گیا کہ ایک اور بکری ذبح کرو اور میرے سامنے اس کی جو سب سے اچھی چیزیں ہیں وہ لا کر رکھ دو حضرت لکمان نے دوسرے دن دوسری بکری ذبح کی زبا کرنے کے بعد بکری کی زبان اور بکری کا دل لا کر رکھ دیا حضرت لکمان سے کہا گیا یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے روز بھی آپ نے بکری کی زبان اور بکری کا دل لا کر رکھ دیا اور دوسرے روز بھی جو ہے تم نے بکری کی زبان اور بکری کا دل لا کر رکھ دیا تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہی ہے انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہی دو چیزیں بہترین بھی ہیں اور بدترین بھی ہیں اگر زبان کو اور دل کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہی سب سے بدترین ہے اور اگر زبان اور دل کو قابو میں رکھ لیا جائے تو یہی سب سے بہترین یعنی اگر دل کو اچھے خیالات میں مصروف رکھا جائے زبان سے اچھی باتیں کی کی جائیں تو یہ نیکی ہے اور ان سے نیکی کا کام لیا جا سکتا ہے لیکن اگر زبان اور دل کو قابو میں اور کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو یہی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہلاکتوں کا تباہیوں کا اور دین و دنیا کی بربادی کا باعث بن جاتی ہے بزرگان دین کی کیا شان ہے بزرگان دین نے ہمیں کیا کیا اور کیسی کیسی اچھی باتیں بتلائی ہیں ایک بزرگ نے فرمایا کہ کان اور آنکھ کو استعمال کرو اور دل اور زبان کو قابو میں رکھو اور دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ جب تنہائی میں ہو تو اپنے خیالات پر قابو رکھو اور زبان پر جو ہے اپنا اختیار رکھو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو ایک بزرگ نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اس نے اپنے سر کو بچا لیا زبان کہنے کو تو ایک بہت جو ہے چھوٹا سا جسم کا حصہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہی سارے وجود کی ترجمانی کرتی ہے سارے وجود کی ترجمانی کا جو ہے وہ جناب زبان سے کام لیا جاتا ہے ساری باتیں سارے جو ہے جناب خیالات کا اظہار اور دیگر امور اسی زبان سے جو ہے جناب انجام دیے جاتے ہیں یوں تو ہم میں سے ہر ایک کی زبان کا حال جو ہے وہ بڑا جگربوں ہے زبانیں جو ہیں وہ آزاد ہیں لیکن اگر ہم غور کریں تو آج کل کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے جو ہے دنیا آباد ہوئی ہے اور انسان نے اس دنیا میں جو ہے قدم رکھا ہے اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو یہی سننے میں آتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے لیکن اب کا کچھ نہیں معلوم میں تو جو ہے پہلے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور ایک بار ایک قصہ بھی جو ہے وہ اخبار میں شائع ہوا تھا اور شائع کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ جو ہے جھوٹا ہو اور سب سے زیادہ بڑی جھوٹ لکھ کر میرے پاس اس کا واقعہ لکھے گا تو اس کو پچاس پاؤنڈ جو ہے انعام میں دیے جائیں گے لوگوں نے جھوٹی باتیں اور جھوٹے جو ہے قصے لکھ کر بھیجنا شروع کیے ان تمام قصوں میں اس انعام دینے والے شخص نے اور یہ انعام شائع کرانے والے نے انعام کا اعلان کرانے والے نے تمام قصوں میں سے ایک قصہ منتخب کیا اور ایک بات ایک جھوٹ بات کو منتخب کیا اور وہ یہ تھی کہ ایک شخص نے ان کو یہ لکھا کہ اس نے دیکھا چار خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب سے سب خاموش تو اس نے اعلان کیا کہ انعام کا مستحق یہ یہ شخص ہے کہ جس نے یہ لکھ کر بھیجا ہے کہ جناب چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ چاروں کے چاروں جو ہیں خاموش تھی تو اس کو انعام دیا جائے گا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہ, یہ بات بڑی جھوٹ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ چار خواتین بیٹھی ہوں اور وہ جو ہے جناب خاموش رہے ایسا نہیں ہو سکتا اب کا کچھ نہیں معلوم کہ اب جو ہے کچھ جو ہے وہ حالات بدل گئے ہوں لیکن یہ پہلے دور کی بات ہے کہ جس میں جو ہے یہ بات چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یا معاشر نسا تصدقنا فإني اریت و کن اکسرا احل نار اور تماقال علی سلاد التسلیم کہ اے عورتوں کے گروہ تم اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو خیرات کیا کرو اس لیے کہ مجھے دکھلایا گیا ہے تمہاری اکثریت جہنمی یعنی مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ تم جہنم میں کثرت کے ساتھ جاؤ گی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حضور اسی اس کی کیا وجہ ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ساتھ فرمایا کہ تک سترنل لانتا تک ستر لانا ویک سرنل اخیر اور تمہ کعال و تفریح کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جو ہے لانت بہت کرتی ہو تمہاری زبان سے لانت بہت ہوتی ہے اور تم اپنے شوہروں اور تم جو ہے اپنے خاوندوں کی بڑی نافرمان ہو اس لیے جو ہے تم تمہاری اکثریت جہنمی تم تو تم سب کا خیرات کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری نجات ہو جائے تو حقیقت یہ ہے اگرچہ ہر ایک کی زبان جو ہے وہ آزاد ہے لیکن کہیں زیادہ ہے کہیں کچھ کہیں جو ہے وہ کم ہے لیکن اکثر جو ہے وہ ہوتا یہی ہے یہ زبان کی خرابی ہے یہ زبان کی برائی ہے اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سب کو اس طبقے کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ان کو متنوع کیا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ جناب زبان سے جو ہے وہ لانتیں کی جائیں اگرچہ مخاطب عورتیں ہیں لیکن یہ نہ سمجھے کہ مرد اس میں شامل نہیں ہے ہم لوگوں کا بھی حال یہی ہے کہ بات بات پر جو ہے وہ لانت بھیجنا بات بات پر جو ہے جناب جو ہے وہ پہنچ گوئی جو ہے وہ کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور جہاں تک تو ایک بات تو یہ کہ لانت کی وجہ سے جو ہے تم جو ہے وہ جہنم تمہارے لیے جو ہے وہ جانے کا سبب بنے گا اور دوسری بات جو فرمائی خواتین کے حوالے سے وہ یہ کہ خامدوں کی جو ہے وہ تم بڑی نافرمان فرمان ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے خاوین کے حقوق بھی متعین فرمائے بیویوں کے حقوق بھی متعین فرمائے اور واضح طور پر یہ فرمایا کہ جناب عورتوں پر مردوں کے کیا حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں آج ہم ان سے غافل آج ہم ایک دوسرے کے حقوق سے بالکل جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہم نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پر کس کے کیا کیا حقوق ہیں جس کی وجہ سے ناہمواریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں اور جہاں تک جو ہے یہ پہلو ہے تو آپ نے بارہا سنا ہو اور بارہا جو ہے یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ جناب واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی بیوی کے پاس بیسوں جوڑے کپڑے کے ہوتے ہیں اور برتنوں کا بھی ڈھیر لگا ہوتا ہے لیکن جب وہ دوسروں سے ان کا ذکر کرتی ہیں تو کچھ اس انداز سے کرتی ہیں اور جب آپس میں خاص طور پر بیٹھی ہوں اور تبادلہ خیال ہو رہا ہو تو پھر تو عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہن میرے پاس کیا کپڑے ہیں میرے پاس تو کوئی یہی چند لیتڑے پر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور برتنوں کے بارے میں میرے پاس کیا برتن ہوں گے یہی چند ٹھیکرے جو ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں بیسیوں جوڑے برتنوں کا ڈھیر لیکن اس طرح سے ناشکری کے کلمات اس طرح کی ناشکری ناشکری کی باتیں جو ہیں جناب زبان پر لائی جاتی ہیں یہ کتنی بری باتیں ہیں اور سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں جو ہے اس اس کی نعمتوں کا شکر زبان سے جاری ہونا چاہیے جب پوچھا جائے جب کہا جائے تو زبان پر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا جو ہے وہ کرم ہے اللہ کی مہربانی ہے اس سے جو ہے کچھ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو جاتا بلکہ ایسا کہنے سے اور ایسے زبان کلمات پر لانے سے اور ایسی باتیں زبان سے ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رسول خوش ہوتے ہیں اور اور مزید جو ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے ان باتوں کو فراموش کیے ہوئے لیکن ہماری زبان جو ہے وہ ہم ہمارے قابو میں نہیں رہتی اور زبان سے ہم جو ہے اس قدر برائیاں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ہماری زبان سے برائیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں اور جب دیکھو تو زبان پر جو ہے شکوے اور گلے ایک دوسرے کی مذمتیں ایک دوسرے کی خرابیاں ایک دوسرے کے نقائص ایک دوسرے کے وجود ہماری زبان سے جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے در کوئی ہم کرتے رہتے ہیں اور افواہیں ہم اڑاتے رہتے ہیں نہ حق جو ہے لوگوں کے بارے میں جو ہے نہ ہم ادا کرتے رہتے ہیں اور پھر اس بات سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم جو ہے کس کے بارے میں جو ہے یہ اظہار خیال کر رہے ہیں ذرا ہم یہ نہیں سوچتے ہیں اور ذرا جو ہے ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ وقت کن باتوں میں صرف ہو رہا ہے ہم جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہماری روح جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہم جو ہے اپنے پیٹ کے بھرنے کا تو انتظام کرتے ہیں ہم اپنی روح کے لیے اس کی غذا کا انتظام نہیں کرتے ہیں اور ہر وقت جو ہے ہم جو ہے روٹی کی فکر میں رہتے ہیں روٹی روٹی بس یہی ہوتی رہتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ روٹی کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہم ہمیں روٹی کا نہیں سوچنا چاہیے ضرور سوچنا چاہیے روٹی کا بھی انتظام ہونا چاہیے روٹی کا بندوبست ضرور کرنا چاہیے لیکن روٹی کے انتظام و انسرام اور روٹی کی فکر میں روٹی دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے اس کی یاد بھی رکھنی چاہیے اور اس کی فکر بھی کرنی چاہیے ہر وقت جو ہے وہ روٹی روٹی کا ورد نہیں رہنا چاہیے روٹی ہی کا وظیفہ ہماری زبان پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جس نے ہمارے لیے روٹی مہیا کی ہے اور یہ وعدہ الہی ہے کہ امام انصاف بطنفرب اللہ رسکا کہ کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے یعنی کوئی جاندار نہیں کہ جس کا جس کے رزق کا ذمہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پر نہ لیا ہو روٹی کا ذمہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے وہ روٹی دیتا ہے اور اس نے دی ہے اور دے گا ہم تو یہاں آنے کے بعد فکر معاش کرتے ہیں ہم تو ہوش سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ ہم روٹی کی فکر کرتے ہیں ذرا غور فرمائیے کہ اس ذات گرامی نے تو ہمارے لیے روٹی کا بندوبست اس وقت وقت بھی میں سمجھانے کے لیے ارد کر رہا ہوں وہاں تو وقت ہی نہیں ہمارے یہاں آنے سے پہلے روٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہم یہ ہم نے اپنے رازق اور ہم نے اپنے رزاق کو بھلایا ہوا ہے روٹی کو یاد کیا ہوا ہے کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا اب جناب جب تک دانت نہیں نکلے تھے منہ میں دانت نہیں آئے تھے تو والدہ کی ماں کی جو ہے وہ چھاتی سے انتظام ہو رہا تھا دودھ کا ہے اور جب جہاں دانت نکلے تو ابا حضور کو والد صاحب کو جو ہے فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب جو ہے یہ روٹی کا بندوبست کہاں سے میں کروں گا بیوی نے متفقر شوہر کو دیکھا گویا ہوئی اور کہا کہ اے بیٹے کے ابا اے بیٹے کے ابا اس میں بھی ایک خاص بات بیٹے کے ابا کہہ رہی ہیں بیٹے کے ابا کہہ رہی ہیں شوہر نامدار کا اپنے شوہر کا نام نہیں لے رہی ہیں اے بیٹے کے ابا آج کل تو جو ہے نسمسو کی بات آؤٹ آف فیشن ہوگی کہ جس میں جو ہے جناب یہ کہا جائے بتلا جائے کہ شوہر کا نام لینا بیوی کے لیے مکرو ہے بیوی کو اپنے شوہر کا نام نہیں لینا چاہیے آج تو جناب بڑے دھڑے کے ساتھ والدین بیٹھے ہوں شوہر نامدار درمیان میں ہو تو جناب کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جناب خالق صاحب ذرا ذرا بیٹے کو پانی دے دو اپنے شوہر کا نام لے کر کہا جاتا ہے بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر کہتی ہے یہ معمولی چھوٹی باتیں محسوس ہوتی ہیں لیکن ادب اور حیا اور شرم کے اعتبار سے اس میں بڑا نقطہ ہے اس میں بڑا ادب ہے بڑا احترام ہے تو اے بیٹے کے ابا تمہیں کیا فکر لاحق ہو گیا کہنے لگے کہنے لگے کہ کیا کروں بیٹے کے دانت نکل آئے ہیں روزی روٹی کا انتظام کیسے کروں گا بیوی بڑی جو ہے شاکرہ تھی بڑی جو ہے سلیقے مند تھی اس نے کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے روزی وہی دے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے بندوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے روزی دینے والا بھی وہی ہے تم تو ابھی فکر کر رہے ہو تمہیں تو جو ہے یہ کوئی ہی نہیں ہے تمہیں تو ابھی فکر دامنگیر ہوئی ان کی روٹی کی یہ تو جب شکم مادر میں تھا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں روزی کا بندوبست کیا ہوا تھا اس کا اور جب یہ دنیا میں اس نے قدم رکھا ہے تو وہی روزی عطا فرمائے گا ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی ہے کوشش ہم کریں گے روٹی وہ عطا فرمائے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نحن نرزقهم ہوں کو ہم نے انہیں بھی رزق دیا تھا تم سے پہلے جو تھے انہیں بھی رزق عطا فرمایا تھا تمہیں بھی ہم رزق عطا فرمائیں گے بلا تخلو و اولاد سچے سکیتا املاک نہ نرزکوم و کو آج صورت حال کتنی تبدیل ہو گئی آج ہمارا اپنے رازق اور اپنے خالق پر یقین کامل نہیں رہا اعتقاد نہیں رہا آج جناب طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دو بچے خوشحال گھرانا کہاں سے کہاں سے جو ہے وہ کھانا آئے گا کہاں سے جو ہے روزی آئے گی کہاں سے انتظام انتظام ہوگا کہاں سے ہم جو ہے تعلیم دلوائیں گے کہاں سے ہم جو ہے ان کا اعلان معالجے کا بندوبست کریں گے جیسے ہم ہم نے ٹھیکہ لیا ہے ہم جو ہے وہ جناب ہم ٹھیکے دار ہیں روٹی روٹی اور پانی کے ہم جو ہے ٹھیکے دار ہیں جو ہے جناب انتظام و انسرام کے ہمارا تقدیر پر ایمان نہیں رہا ہمارا اللہ کے ان احکامات پر ایمان نہیں رہا کہ ہمارا خالق و مالک اور رازق اللہ تبارک و تعالی ہے تو کہا کہ اتنے فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم فکر مت کرو تم کوشش کرنا کوشش کریں گے ہم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا لہذا کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بالکل بے فکر ہو کر جو ہے وہ انتظام و انتظام میں مصروف ہو جاؤ کوشش کرو کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور اس کا نتیجہ عطا فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ کرم ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا ہمیں محروم نہیں چھوڑے گا ایسی جو ہے سلیقے مند گفتگو ہے اور کیسی ایمان ایمان کامل کی جو ہے وہ گفتگو ہے کہ جناب آج ہم یہ سب فراموش کر چکے ہیں اور ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ ہم اتنے جو ہے جناب فکر مند رہتے ہیں روٹی کی تلاش میں کہ ہم روٹی سے پیدا کرنے والوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور ہمارا حال بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہیں کھانے کے لیے اور ہم کھاتے ہیں جو ہے وہ جینے کے لیے اور جیتے ہیں ہم جو ہے کھانے کے لیے یعنی بات لوٹ پھر کر جو ہے جناب ہماری کھانے ہی پر اور روٹی ہی پر ہوتی ہے ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اور ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے اور یہی ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے اور جینا ہے ہمارا بند بندگی کے لیے ہماری بندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے ہم جو کھا رہے ہیں جینے کے لیے اور ہمارا جینا جو ہے بندگی کے لیے ہمارا جی ہمارا جینا جو ہے وہ روٹی کے لیے نہیں بلکہ کھانا ہمارا جو ہے وہ زندگی کے لیے ہے اور کھانا ہمارا جو ہے زندگی کو صرف باقی رکھنے کے لیے اور زندگی ہماری جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے ہماری یہ سوچ ختم ہو گئی اور ہم جو ہے جناب آج دیکھ لیں کہ چاہے جو ہے کوئی سو کما رہا ہے چاہے جو ہے وہ ہزار کما رہا ہے چاہے لاکھ کما رہا ہے ارب کما رہا ہے کھرب کما رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے روٹی کا فکر جو ہے ہمارے ذہنوں سے نہیں جاتا بلکہ اس قدر مسلط رہتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے ہمارے فکر پر اور ہمارے سروں پر جو ہے یہی جو ہے فکر جو ہے اولین طور پر جو ہے وہ لاحق رہتی ہے کہ نماز پڑھو جلدی جلدی اول تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا اگر اللہ ماشاء اللہ اگر مل جائے تو پھر ہماری عبادت اور ہماری نماز دیکھنے کیسی ہوتی میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے اور زبان اور دل کے اور ہاتھ کے اپنے جوارے کے جو ہے وہ سر اور کتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے واپس الحمد للہ رب العالمین